اللہ تعالیٰ نے دعائیں سن لی مزلوم موڑتے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ مجاہد کٹھے ہو جائیں مجاہدین میں سے وہ ساتھی جو آپس کے انتشار کی وجہ سے گھروں میں جا بیٹھے تھے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی صورت پیدا فرما مجاہدین کے وہ ساتھی جن کو میں نے ان ماسدرات میں دیکھا چہروں پہ داڑیاں نہیں آئی تھیں آج محنت کر کر کے ان کی داڑیوں کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ سوچتے تھے کہ نامعلوم اسلام آباد کے دفتروں میں ہونے والے فیصلوں کی زد کب ان دفاتر ان مسکرات پر بجلی بن کے گرے گی اور یہاں کی نظم و ضبط کو خراب تباہ کر دیا جائے گا یہی پریشانی یہی افطراک یہی انتشار ہمارے دفاتر تحجد کے نور سے خالی ہو گئے تھے ہماری فائلیں قیدیوں کے نام سے خالی ہو گئی اپنے جگر کے ٹکڑے ہم نے بھلا دیے سارے شعبے موجود تھے شعبہ تہمت بھی موجود تھا شعبہ الزامات بھی موجود تھا شعبہ مٹل گشت بھی موجود تھا شعبہ شر و شرارت بھی موجود تھا شعبہ دعوت تعام بھی موجود تھا مگر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا شہیدوں کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا مجاہدین کو منظم و مضبوط کرنے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا آفاق احمد کو تیار کرنے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا جیل کی دیواروں سے ٹکرانے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا عمارت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا مجاہدین تتر پتر تھے سب نے دعائیں کی اب دعاؤں کا جواب جیسے محمد کی شکل میں آیا میرے یار اس تنظیم کی قدر کرنا